ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور محمد بن مسنا نے ہمیں حدیث سنائی الفاظ ابو بکر اور ابن نمیر کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں محمد بن فضیل نے ابو سینان سے جو زرار بن مرہ ہیں حدیث سنائی انہوں نے محارب انتصار سے انہوں نے ابن برائدہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت برائدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب تم ان کی زیارت کیا کرو اور میں نے تمہیں تین دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو اور میں نے تمہیں مشکیزوں کے سوا کسی اور برتن میں نبیز پینے سے منع کیا تھا اب تم ہر قسم کے برتنوں میں سے پی سکتے ہو لیکن کوئی نشہ آور چیز نہ پیو ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن برائدہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے ابن برائدہ کے نام عبداللہ کی سراحت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ساٹھ